ہوتی ہے بقرعید سے ایک دن پہلے وہ سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا دن ہے ہر ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ان سات دنوں میں جمعہ کا دن سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا سمجھا جاتا ہے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا ہے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا یہ سارے بڑے کام جمعہ کے دن میں ہوئے اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا جنت میں جانا یہ تو سب بڑی فضیلت ہے اچھی چیز ہے کہ جمعہ کے دن ہوئے لیکن آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جنت سے نکالا گیا یہ کون سا اچھا کام ہے کہ وہ جمعہ کے دن میں ہوا لوگوں کو ایک تعجب ہوتا ہے کہ جنت تو بہت اچھی جگہ ہے وہاں سے نکال دیے گئے اس میں کون سی فضیلت اور برکت کی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے باہر کیا اور دنیا میں بھیجا اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ دنیا کے اندر کم و بیش سوا لاکھ نبیوں کی پیدائش ہوئی اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت سے نہ نکال دے تو یہ دنیا میں سوا لاکھ کے قریب نبیوں کی پیدائش ہی نہیں ہوتی اور اللہ کے ہزاروں لاکھوں ولی کتب ابدال دنیا میں آئے وہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے توفیل سے ہوئے اس اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور دنیا میں آنا یہ بھی جمعہ کے دن کی ایک بڑی فضیلت اور خیر کی بات ہے حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعہ ہی کے دن قیامت بھی آئے گی اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے ہر جمعہ کو تو تمام فرشتے جانور پہاڑ دریا سمندر سب ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے کہیں آج دنیا میں قیامت نہ آ جاوے غرض انسان کے سوا دنیا کی تقریباً تمام مخلوقات جمعہ کے دن پوری ڈرتی رہتی اور ڈر ڈر کے وہ لوگ جمعہ کا دن گزارتے کہ کہیں جمعہ ہے اور آج قیامت قائم نہ ہو جائے بس ایک انسان جمعہ پر جمعیں گزارتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر نہ تو اللہ کا ڈر نہ تو قیامت کا ڈر پیدا ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک دن حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئینہ لے کر کے آئے بہترین آئینہ تھا حضور کو لا کر کے آئینہ دکھلایا اس آئینے کے بیچ میں ایک کالا دھبا بنا ہوا تھا اتنا خوبصورت اتنا صاف ستھرا آئینہ اور بیچ میں ایک کالا سا دھبا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پوچھا جبرائیل یہ آئینے کے بیچ میں کالا دھبا کیسا ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزید ہے دو لفظ عربی میں الگ الگ ہے ایک جیم کے ساتھ مجید وہ نہیں زے کے ساتھ مزید کا یہ مزید ہے حضور نے پوچھا یہ مزید کیا چیز ہوتی ہے جیم کے ساتھ مجید یہ تو اللہ کا نام ہے اسی لیے کسی کو مجید نہیں کہنا چاہیے عبد المجید کہنا چاہیے مجید تو اللہ کا مبارک نام ہے عبد المجید انسان کا نام ہو سکتا ہے اور یہ الگ ہے زے کے ساتھ مزید تو حضور نے خود پوچھا جبرائیل کو کہ یہ مزید کیا چیز ہے تو جبرائیل امین نے بتلایا کہ یہ مزید جنتوں کے بالکل اوپر بالکل جنت کے اوپر ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان کے اندر ہر چیز اللہ تعالی نے سفید رنگ کی پیدا کی ہے یہاں تک کہ وہاں کے درخت گھاس زمین ہر چیز وہاں کی سفید سفید رنگ کی ہے حضور نے پوچھا کہ وہ میدان کتنا بڑا ہے تو جبرائیل امین نے جواب میں کہا کہ میں ایک ہزار سال سے اس میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہا ہوں لیکن آج تک میں اس میدان کی پوری حقیقت کو پہچان نہیں سکا جبرائیل جیسے جبرائیل کہہ رہے حالانکہ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے درخواست کی کہ جبرائیل مجھے تم کو اصلی حالت میں دیکھنا ہے ہزاروں مرتبہ جبرائیل حضور کے پاس آئے لیکن انسان کی شکل میں آئے کا اصلی حالت میں دیکھنا ہے تو کہا ٹھیک ہے حضور نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا تو بے ہوش ہو کر کے زمین کے اوپر گر پڑے حضور بے ہوش ہو گئے جب حضور کو ہوش آیا تو منظر یہ تھا کہ پورو سے پشچم مشرق سے مغرب عشق سے ویسٹ پوری دنیا چھا جاوے بھرا جاوے اتنی بڑی حضرت جبرائیل کی ایک پانک پر کھلا ہوا تھا اس کو دیکھ کر کے حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے پھر حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے دیکھا مشرق سے مغرب پورو سے پشچم یہ تو میرا ایک پر تھا میری ایک پانچ تھی اللہ نے ایسی چھ سو پر مجھے عطا فرمائی ہے تو اندازہ لگاؤ جبرائیل کتنے بڑے اور کتنے فاسٹ چلتے ہو گئے وہ جبرائیل کہہ رہے کہ اس مزید نام کے میدان میں ایک ہزار سال سے میں چکر لگا رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ میدان کی حقیقت کیا ہے کتنا بڑا ہے کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اور اس کی ہر چیز چھپے پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر جبرائیل نے بتایا کہ وہ میدان کس کام میں آئے گا تو کہا جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ہفتے میں ایک دن تمام جنت والوں کا ایک اجتماع ہوگا ایک محفل ہوگی تمام جنت والوں کی اور وہ محفل کیسی ہوگی کہ اس محفل کا منظر ایسا ہوگا کہ اس میں تمام پیغمبروں کے لیے تخت لگائے جائیں گے اور وہ تخت گول راؤنڈ کے اندر لگائے جائیں گے اور اس طرح لگائے جائیں گے کہ کسی کو کسی کو دیکھنے کے اندر تکلیف نہیں ہوگی اگر کرسیاں لائن میں رکھی جاتی ہے آگے پیچھے تو پیچھے والا آگے والے کے پیچھے والے حصے کو دیکھتا ہے منہ کو نہیں دیکھ پاتا کاؤس میدان کے اندر اللہ تعالی تمام نبیوں کے لیے تخت لگائیں گے وہ تخت اس طریقے سے لگائیں گے گول میں کہ کسی کو کسی کو دیکھنے میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی اور ہر نبی کے تخت کے پیچھے اس نبی کی امت بیٹھی ہوگی کرسیاں لگا کر کے اس میدان کے اندر اور ہفتے میں ایک دن جنت کے اندر یہ محفل ہوگی کہ تمام نبی بیٹھے ہیں ہر نبی کے پیچھے ان کی امت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس میدان میں اللہ تعالی جنتیوں کو اپنی زیارت کرائیں گے خود اللہ اپنی زیارت کرائیں گے اور جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت اور اپنا دیدار کروا دے گا اور وہ جو ہفتے میں ایک دن ہوگا دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن جنت کے اندر ایسا عظیم پروگرام ہوگا اور اس میں تمام جنتی لوگ ایک جگہ جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں بس شرط اتنی ہے کہ وہ کسی حرام چیز کی اللہ سے دعا نہ کرے اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے کہ اگر حرام چیز کی دعا کرے گا دعا رد ہو جائے گی اور حرام کی دعا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے اور وہ گھڑی امام خطبہ شروع کرے وہاں سے لے کر سلام پھیلانے تک یا اثر اور مغرب کے بیچ میں ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن کرے اور اچھی طرح پاک صاف ہوئے کرے میں اچھی طرح پاک صاف ہوئے پاک صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بغل کے بال ہیں ناک کے بال ہے ناخون ہے وہ سب چیزیں بھی اچھی طرح کٹوا لے رہے اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بغل اور ناپ کے نیچے کے بال زیادہ سے زیادہ آدمی چالیس دن رکھ سکتا ہے اس کے اوپر جائے گا تو مقروح تحریم یعنی حرام کے قریب کا گنا ہوگا اس کو تو حدیث میں کہ اچھی طرح وہ پاکی اور صفائی حاصل کرے ناخن بھی کاٹ وے سر وغیرہ کے بال بڑے ہوئے وہ بھی کاٹ وے اور پھر تیل لگاوے حدیث میں تیل لگانے کا بھی تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں خوب تیل لگاتے تھے اتنا تیل لگاتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے ٹوپی کے نیچے کپڑا رکھنا پڑتا تھا اتنا تیل لگاتے تھے جیسے رومال رومال رکھا اور اس کے اوپر ٹوپی پہن لی پھر اگر وہ رومال کوئی دیکھتا تو ایسا لگتا کہ تیل بیچنے والے کا رومال ہے یعنی پورا تیل میں بھیگا بھیگا وہ رومال ہوتا اتنا زیادہ تیل حضور سر میں لگاتے تھے اور امت کو اس سنت کو بہت زیادہ زندہ کرنا چاہیے اس سے دماغ میں ٹھنڈک رہے گی سکون رہے گا نیند اچھی آئے گی اور جو ہے سب سے بڑی بات اللہ کے نبی کی سنت ہے سر کے اوپر تیل لگانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل زیادہ استعمال کرتے تھے روٹی کے ساتھ کھانے میں بھی اور جو ہے بدن پر مالش کرنے کے اندر بھی زیتون کا تیل حضور استعمال فرماتے تھے ایک ہمارے تعلق رکھنے والوں میں بہت بڑے عامل ہے جن کی سیڑھیاں بھی بہت چلتی ہے وہ جو سننے والی وہ مجھے ابھی چند دن پہلے کہنے لگے کہ میں نے حرم میں طواف اور عمرہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے استخارہ کیا اور بہت دعا کی کہ اللہ آپ کے بہت سے بندے یہ جادو وغیرہ میں پریشان ہیں کوئی آسان علاج آپ مجھے دل میں الہام کیجیے تو کہا میں نے استخارہ کیا کعبہ کے سامنے بیٹھ کر بہت دعائیں کی اللہ سے پھر میرے دل کے اندر قدرتی اللہ کی طرف سے آیا کہ زیتون استعمال کروا کہا میں نے لوگوں کو کہا کہ زیتون کا تیل استعمال کرو روزانہ اور زیتون کے دانے کھاؤ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بڑے بڑے شہر اور جادو کو کاٹ دیں گے اور کہا کہ اس کے اوپر بس کلو اللہ الفلق یہ پڑھ کے کچھ دم کروا دو اور اس کے بعد اس کو استعمال کرو کا ہفتے میں کم سے کم ایک دن پوری باڈی کے اوپر زیتون کا تیل مالش کرنا چاہیے اور حضور کی یہ تو سنت ہے سر کے اوپر مالش کرنا تیل کی تیل کو لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اچھی طرح پاک صاف ہوئے تیل لگاوے اور اپنے گھر میں سے خوشبو لگاوے اتر خوشبو لگاوے اور بہترین اچھے کپڑے پہنے اور اس کے بعد مسجد میں آوے اور دو آدمی کے درمیان جدائی نہ کرے جدائی کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دو آدمی بیٹھے تو بیچ میں آ کے گھس نہ جاوے بلکہ جہاں جگہ ملی وہاں مسجد میں بیٹھ جاوے ہاں اگر امام صاحب مسئلہ لکھا ہے کہ امام اگر دیر سے پہنچے تو چونکہ امام کو نماز پڑھانی ہے اسی لیے وہ صفوں کو بیچ میں سے جگہ کر کے آگے جا سکتے ہیں باقی صفوں کے بیچ کے اندر لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ بیچ سب میں گھس گئے اور جا کر کے لوگوں کو تکلیف دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد میں آیا اور دو آدمی کے درمیان جدائی نہیں کروائی تفریق نہیں کروائی کسی کو تکلیف نہیں دی اور جب خطبہ شروع ہوا تو ایک دم چپ چاپ سکون سے بیٹھ کر کے خطبہ سنا نماز پڑھی اللہ تعالیٰ گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اتنا کرنے کے اوپر یہ حدیث کے اندر موجود ہے تو جمعہ کے دن اس طرح کی بڑی بڑی فضیلتیں روایتوں کے اندر آئی ہے بعض روایتوں سے تو پتا چلتا ہے جمعہ کے دن مغفرت عامہ ہو جاتی ہے خاص طور پر جن مردوں کو ایمان والوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے ان کو بھی جمعہ کے دن عذاب میں چھٹی ہو جاتی ہے کیا چھٹی یعنی جمعہ کے دن عذاب کی بھی چھٹی اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جمو آپ ہنس آؤ اللہ ذکر اللہ البيع اذان ہو جائے جلدی سے مسجد کے اندر آ جاؤ اپنا کاروبار خریدنا بیچنا سب چیزیں چھوڑ دو اور اللہ کی یاد خطبہ نماز ذکر کی طرف مشغول ہو جاؤ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن کو پورے طور پر عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ رب العالمین